شیخ شیخم اللہ حکیم محمد اختر صاحب کی یہ اشعار ہیں ان کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں تیرے عاشقوں میں جینا تیرے عاشقوں میں مرنا میری زندگی کا حاصل میری زیست کا عاشقوں میں جینا تیرے عاشقوں میں مرنا میری زندگی کا میری زیست کا سہارا تیرے عاشقوں میں جینا تیرے عاشقوں میں مرنا مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا یہ تیری عطا ہے یا رب یہ تیرا جز پنہا میرا نال ندامت تیرے سنگ در پے در میری زندگی کا حاصل میری زیست کا سہارا تیرے عاشقوں میں جینا تیرے عاشقوں میں مرنا ہر خطا پہ رونا یہی ہے میری تلافی میرا ہر خطا پہ رونا یہی ہے میری تلافی متوں کا صدقہ میرا جرم عفو کرنا ہے اسی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا ہے اسی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا کبھی دل پہ صبر کرنا کبھی دل سے شکر کرنا میری زندگی کا حاصل میری زیست کا سہارا تیرے عاشقوں میں جینا تیرے عاشقوں میں مرنا یہی عاشقوں کا شیوا یہی عاشقوں کی عادت یہی عاشقوں کا شیوا یہی عاشقوں کی عادت کبھی گری او بکا ہے کبھی سرد بھرنا کبھی گر گریا بکا ہے کبھی آہ سرد بھرنا یہی عشق کی علامت یہی عشق کی زمانت یہی عشق کی علامت یہی عشق کی زمانت کبھی ذکر ہو زبان سے کبھی دل میں یاد کرنا میری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 عز وجل أيضا كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وبعد الحمد لله ثم الحمد لله on the most precious gift of Iman its manifestation in the most perfect pure and extremely compassionate teachings of the deen of Islam as formally condensed in the perfect and pure laws of this great Shariat of Islam. We are definitely not worthy of saying anything in the presence of our seniors, but that our own islah, reformation takes place of the many, many external, internal sins in which we are drenched. Islah and reformation in the compassionate gaze of Hazrat Mufti Sahib and our other elders. The, en- the efforts of the enemies of Islam have always been to deter and take Muslims away, if not completely from Islam, then from the pure pristine laws of Sharia. Allah Ta'ala, and this is from the time of Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ثم جعلناك على شريعة من الأمر Allah Ta'ala says, we have set you on this specific laws and rules of the Sharia, the specific way of life, فَاتَّبِعْهَا to emulate and follow it. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ And do not follow the whims and fancies of those who do not know and try and deter and take you away from the laws of Shariat. The very cause of revelation, Sababun Nuzul of Surah Qul Ya Ayyuhal Kafirun, that we encourage to read every night, Bara'atum Min Ash-Shirk. A person gets a certificate absolving oneself of having ascribed any form of partnership to Allah Azza wa Jal. The surah was revealed when on various occasions, delegations of the leaders of the kuffar of Makkah Mukarramah made approaches to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam over and above the persecution on the one hand, but they tried to enforce a compromise, sometimes with attractive slogans, saying, for example, that you, you, worship, you worship according to our religion for a year, and we will do so according to your religion, and intermingling of religions, interfaith, where various aspects of religions are taken and adopted and put together. And this had happened numerous occasions. Akbar in India, Dini Ilahi, sometimes they would try and tempt that if it is leadership, if it is wealth, if it is kingdom, if it is marriage, then whatever you desire will give you the best of all, but come down from condemning our idols and sometimes they came so low to say that just touch our idols once with reverence, and that is sufficient to put an end to all this persecution. Allah Azza wa reveals Surah Qul Ya Al-Kafirun emphasizing that there is no room whatsoever, no matter how attractive the slogan is, to make compromises in Allah Ta'ala's pristine and most perfect and pure deen, that Allah Ta'ala Himself is the protector of, and Allah Ta'ala utilizes whom He wishes of His servants, to guard and protect his deen in its pristine state. Many a times they will be an absolute minority, they may be given derogatory titles, they may be considered backwards or the foolish ones. As the hadith of Rasulullah prophesizes that Islam in its infancy stages in Makkah Mukarramah was considered a stranger, something strange, badal Islamu ghariba. Then Islam spread to different parts of the world in ascendancy. But at that time when Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam also said, when holding on to Islam in its pristine state will be like holding on to burning coals, or that a person would go into the evening a believer and by the next morning would have bartered and sold off Iman, awake as a disbeliever, or and wake up in the morning as a believer and by the evening of that day would be out of the fold of Islam. That is how cheap Iman and Islam would be bartered off for mere paltry gains of this world May Allah Ta'ala protect our iman. It is not something that you can ever be complacent about or take it for granted. It is a concerted lifelong effort. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, in the throes of death, they realize strangely that he says, not yet, not yet. And this is a great Imam of Islam was compelled in different ways, the rulers of the time, Mu'tazila, compelled him to make statements compromising the deen of Allah Ta'ala. And he remained steadfast despite the fact that he was imprisoned, he was house arrested, he was banned from teaching in masajid. He was lashed so severely that those present said an elephant would have come crumbling down with those lashes. But he remained steadfast some time before that in his love and adherence to the sunnah of Rasulullah when going to a public place of washing, in the advice of Nabi sallallahu alayhi wa to conceal and cover oneself, the aura completely, he adhered to that sunnah and he sees a dream in which he is given the glad tidings that on account of your holding steadfastly to the Mubarak Sunnah of Rasulullah Allah has forgiven all your sins and will make you an Imam, and many many people will follow. In his janazah, hundreds of thousands yet in the throes of death, when he's saying, Not yet, not yet, somebody asks him when he regains consciousness, he says, Shaitan came to me and said that I had made an effort throughout your entire life to deviate you, but I now acknowledge that I have failed dismally. So even then, he's not letting his guard down, not yet, not yet. Shaitan will try till the last breath. And ultimately, it is only with the protection of Allah Ta'ala. Therefore, very beautiful dua for protecting our iman ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب So Alhamdulillah on the most precious gift of Iman. So in that hadith, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam prophesies that at that time when Islam will once again be considered a stranger, like a foreigner, فَطُوبَ لِلْغُرَبَى Glad tidings to those who will be considered the strangers and the different ones against the grain of society. And Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam clearly defines who will they be. الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سنتي. That those who will bring alive and guard and rectify what people had attempted to corrupt as far as my sunnah is concerned. So therefore, various titles given, whether it's fundamentalist or dogmatic or backwards, a new title that is being used very strongly at present is that they are separatists, they want to be different from everybody else. Why not assimilate into the trend of society. But Nabi Sallallahu gives glad tidings to those who will be considered the strangers of the time. Allah Azza has put us in this dunya, a very, very short span of life. Sayyidina Nuh alayhi salam, Allah bless a lifespan of 1,050 years. On his deathbed, he is asked to speak about the length of his life in this dunya. He says, it is like I've entered a house from one door and I'm exiting from another door. So very, very short lifespan. Why have we been placed on this earth? The purpose of our existence. Allah Ta'ala tells us very clearly in verses recited in the opening khutbah, the opening verses of Surah Al-Mulk, Tabarak Alladhi, a surah together with Alif Lam Mim Sajda that Nabi Sallallahu Alaihi would never go to sleep without reading, protection from Adab al-Qabr, interceders continuously for his recital on the day of Qiyamah. A great protection in Adab al-Qabr from one who read the surah consistently. So Allah Ta'ala tells us this whole system that we live for a period of time and death comes to us. This, the objective of our existence here, Allah Ta'ala tells us very clearly. So dunya darul imtihan. The dunya is the abode of imtihan, of being tested. And akhirat is darul jaza, the abode of recompensation. So liyabluwakum that Allah Ta'ala will subject you to various tests. And what is the test? That who of you returns with the best of actions? Who of you are those who presents to Allah Ta'ala the best of actions, sincerity, in accordance with the sunnah of Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Continuous obedience to the commands of Allah Azza wa Jal. Another verse in Surah Al-Anbiya, alayhi salam, Allah Ta'ala says, every living being will taste the pangs of death. Here Allah Ta'ala even goes further and details the manner in which this test will come. So Allah Ta'ala is giving us the exam paper beforehand, upfront. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً We will test you in two ways apparently challenging, difficult circumstances, adversities, loss of life of beloved ones, loss of wealth, ill health, whatever, even for a mu'min anxiety, sorrow and worry. In that also there is benefit. The test is not to become despondent, not to question Allah's will, to remain steadfast in the obedience of Allah Ta'ala and happily accept Allah Ta'ala's decree even though it may seem difficult. On the other hand, wal khair, apparently favorable circumstances, prosperity, good health, everything running smoothly. The test there is not to become arrogant and forget Allah Ta'ala or attribute that to oneself or to become drunken and intoxicated in those favors to disobey the very Allah who is the giver of those favors. So the test there is one of shukr. So sabr and shukr, adversity and prosperity, these are the form that these tests will assume. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam even details that who will be put through the most difficulties. أَشَدُّ النَّاسِ بَلَاءً الْأَنْبِيَاء ثُمَّ الْأَمْثَلْ فَالْأَمْثَلْ we are weak, we beg Allah Ta'ala for afiyah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam says that those who will be subjected to the greatest and most difficult test will be Anbiya alayhi and thereafter those who are closer in rank and those who are next in rank to them. So the test, its details, who would go through the most difficulties, This test would continue at various stages into the qabr. The moment a person is placed into that qabr, even the most beloved, near and dear ones, placing the body inside will come out. A person remains there with Iman, A'mal Salihah. Munkar and Nakir, as Nabi Sallallahu says, while the last footsteps can still be heard, make that person sit up. Another stage of death. And this is the first of the stages of the Akhirah. <coughs> and therefore, regarding this test, that our life in this dunya is short, that we do the best to please Allah Ta'ala in every possible way, utilizing every precious second in life. That is why Nabi Sallallahu termed as a person of great wisdom, foresight and intellect who remembers death abundantly and who practically prepares best for death, giving two promises for such a person, abundant remembrance of death, muraqabah of death, a very, very beneficial action, fadail sadaqat, Shaykh al-Hadith is Muhammad Zakaria rahimahullah, a brilliant work, does not really realize its great value, and especially the second half of it that contains many aspects, shortness of this life, the virtues of contentment, death, detailing what would happen at the time of death in the sakarat, in the qabr, the akhirah, that creates fervent desire to meet Allah Ta'ala, to meet Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam and Sahaba radiallahu ajma'in. So two promises by Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam for one who remembers death abundantly and practically prepares, ذهبوا بشرف الدنيا وكرامة الآخرة. they have taken for themselves the honor and esteem of this dunya. They will be given true honor and dignity in this life, even though in many instances not possessing what normally would be a source of honor in this world, wealth, status, social circles. But Allah will give honor and dignity in the hearts of His creation, and they will be the, the VIPs, the hierarchy, the nobility of the hereafter. So those three critical questions in the first of the stages of the Akhirah, that is why Hazrat Sayyidina Uthman radiallahu anhu who had many, many virtues and honors, being married to two daughters of Rasulullah sallallahu alaihi one after the other, and when Hazrat Umm Kulthum radiallahu anha passes away, Nabi sallallahu alaihi says, if I had a hundred daughters, I would give them one after the other to none other than Sayyidina Uthman radiallahu anhu. He will be the special companion and friend of Nabi sallallahu alaihi in Jannah. Sayyidina Uthman radiallahu what all of these virtues, third greatest human being after Anbiya alayhi musallam, great lover of the Quran Sharif, when he would pass a qabr or mention be made of death, he would weep so profusely and uncontrollably that the whole beard will become moistened with his tears. Realizing the importance of that day. so the questioning goes on, the imtihan goes on. Allah Ta'ala tested Sahaba in this dunya the test of taqwa, piety of the heart, and they had passed with flying colors. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. So the three critical questions, man rabbuk, wa ma dinuk, and the question about Nabi sallallahu alayhi wasallam. When we stand up on the day of judgment, before anything else, before the feet even move from the place of being brought back to life, لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن خمس عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن علمه فيما عمل به وعن ماله من أين اكتسبه وفيما, وفيما أنفقه أو كما قال صلى الله عليه وسلم Five questions as we stand up on the day of judgment regarding generally our life, what pursuits, what efforts, your precious moments of life, how did you utilize it? Rasul Allah said, نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. Hadith in Bukhari, Sharif, Tirmidhi, Nasai, Ibn The two favors of Allah Ta'ala are such that people at a great loss and deception about do not realize its value until it is lost. Good health and free time that Allah has blessed us with. So five critical questions, our life, the most precious part of life, our youthful years, in what did you expire that? The knowledge you had learned, known about deen, to what extent were they practiced upon? And then two questions about wealth, which were the sources from which you had earned it, halal or not, and thereafter the avenues in which you had spent it. So a Muslim cannot say, when advised by a brother, that by you are wasting, you are squandering your wealth, spending thousands, hundreds of thousands in something that is no benefit for deen or dunya, that is pure amusement, fun, wasting of time, etc. A Muslim cannot say, it's my money, I can do what I want with it. There is answerability to Allah Ta'ala as to this amana that Allah has placed in our care and trust. Where did you spend it? In which avenues did you spend Thereafter, the critical question, big accountability, major examination in the court of Allah Ta'ala. And again here, we are given the questions beforehand. The very first and most important question that will determine what is to flow thereafter will be about salah. أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة. The first thing a Muslim will be questioned on the day of Qiyamah will be salah. if one is found to be perfect in that regard, salah with consistency, with punctuality, performing every salah in the masajid, the houses of Allah Ta'ala, that are definitely nothing other than the super spreaders of the great mercy of Allah Ta'ala. When Allah wishes to disseminate mercy into a community, it comes to the masjid of that locality, and proportionate to adherence, consistency, punctuality, do we take the mercies of Allah Ta'ala into our lives? Subhanallah, this is such a great amal. For each single visit to the masjid, أَعَدَّ اللَّهُ لَهُ نُزُلًا فِي الْجَنَّةِ Morning, evening, anytime a person goes to the house of Allah, there is a special feast, nuzul in Arabic, أول ما يهيأ للضيف النازل. If we are getting a very, very special visitor, maybe a relative we have never seen, or after many years, the first meal we prepare on the arrival, a great feast for each single visit to the house of Allah. The person who visits the house of Allah is the guest of Allah Ta'ala, and Allah will give esteem and honor to that person, not for all the visits, for one, one visit to the masjid, a special feast is prepared for that person in Jannah. So salah for males in the masajid, salah of humility, tawadu, concentration, khushu' and khudu, connecting strongly with Allah Ta'ala. Such a salah, inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. That is a deterrent, a barrier from shamelessness and all types of wrong and sins. So the first, most critical question Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam says, if one is found to be perfect in salah, that perfection will show up in all other matters, in akhlaq, in dealings, in character. Fundamental before any of these is the correct aqaid in accordance with Ahlul Sunnah wal Jama'ah, without any compromise in the usul and the basics of deen. And if there is a deficiency in that salah, then it will manifest and show up in different, different forms, weaknesses and deficiencies in other aspects of deen. And when the result of that test is given, there will be various ways it will show up that the, the results will be given, the weighing of actions in the scale. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ The one whose scale of good deeds will outweigh, will be in a happy and a pleasing life forever and ever. And otherwise, the immediate damning of a person that his abode will be the wretched depths of the fire of Jahannam. May Allah protect us. Allah Ta'ala tells us the reaction when the result card is given, when the results of that exam come out. A person given the book of deeds in the right hand, it will be very, very clear that this denotes success. What will his reaction be in that elation and happiness? Ha umuqra'u kitabi. He will say to everyone around him, that come, look, look at my result card, look at my report card. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiya. I had full conviction about the meeting of my Allah on this hisab, and he had prepared for it. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ That person will be in a life that will only be happiness and pleasure and nothing other than that forever and ever. It will be said, now eat and drink on account of your sacrifices of your past days. On the other hand, وَالْعَيَاذُ بِاللَّهِ A person given the book of deeds in the left hand, فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَ His first reaction, I wish I was never given this book, this report card. يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةِ How I wish that death would have put an end to it. There was no bringing back to life, no yawm al-qiyamah, no accountability. Allah Ta'ala says, مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَا هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَا And all of those things that he prided himself, had arrogance and haughtiness in this world, his number of friends, his social circle, his wealth, his number of followers possibly, will come to realize that none of that will ever benefit. Ultimately, it is success as in the word described by Allah Ta'ala. And what is the ultimate form of success? Allah Ta'ala tells us the real and final denotion of success of this great imtihan. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ فَقَدْ فَازَ The one who is distanced from Jahannam and granted entry into Jannah and with that Allah's eternal happiness, that is the ultimate success, that is success personified. May Allah Ta'ala make us amongst them. We say this, reminding ourselves before anybody else that we are in need, as said at the outset of Islam. When we sit in such gatherings, the company of Al-Mufti and our elders, we make this niyah that it is for our Islam, our reformation, whatever good qualities Allah has blessed them with, Allah Ta'ala transfer those to us. Wa akhiru da'wana alhamdulillah मैं उर्दू में बात करूंगा इंशाल्लाह ताला بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته ومن استنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما صدق الله العظيم وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يأخذ مني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن فقلت أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي فعد خمسا فقال اتق المحارم تكن أعبد الناس او كما قال النبي صلى اللہ علیہ وسلم حضرت مفتی صاحب دیگر علماء کرام میری معروضات کو میں دو حصوں میں تقسیم کرتا ہوں پہلا حصہ جو ہے وہ اس حدیث کے متعلق چند باتیں اور اخیر کے اندر میں اگر پانچ منٹ کا وقت رہا تو اپنے نیپال کے سفر کے جو تاثرات اور وہاں کی جو کارگزاری ہے اجمالی طور پر اس کی جانب اشارہ کروں گا یہ دو باتیں ہیں علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے ادا و دوا علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا نام محمد ہے اور علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ کا لقب شمس الدین ہے اور ان کی کنیت ابن قیم ہے ان کے والد محترم کا نام ہے ان کے والد محترم کا نام ہے ابو بکر اور ان کے دادا کا نام ہے محمد ابو بکر بن محمد علامہ ابن قیم کے نام کے ساتھ لکھا جاتا ہے جوزیہ یہ علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ کے نام کے ساتھ جوزیہ کیوں لکھا جاتا ہے علماء کرام نے لکھا ہے کہ جوزیہ حقیقت کے اندر میں ایک مدرسے کا نام ہے اور ان کے والد محترم ابو بکر ابن محمد وہ اس مدرسہ کے محتمیم اور پرنسپل رہے ہیں اس نسبت کی وجہ سے علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ کو ابن قیم الج ابن قیم الجوزیہ بھی کہا جاتا ہے علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ کی بلاجت سکس نائنٹی ون اور علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال سیون ففٹی ون ہماری تاریخ کے اندر میں یہ تین آدمی بہت بڑے گزر گئے پہلے نمبر کے اوپر میں علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ سیون ٹوینٹی ایٹ اس کے بعد ان کے شاگرد ہیں علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ سیون ففٹی ون اور اس کے بعد حافظ اماج الدین ابن کثیر رحمت اللہ علیہ سیون سیون فور میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے ان تج تنبو کبا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت میں آتا ہے اتقل مہارما سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قبائل کس کو کہتے ہیں کبائر کی تعداد کتنی ہے اور اسی طریقے سے یہی سوال ہے محارم کس کو کہتے ہیں اور محارم کی تعداد کیا ہے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب و دعو و دعاؤں اس میں یہ مضمون تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے اسی کو میں اجمالی طور پر یہاں پر ذکر کر دیتا ہوں علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قبائل کی تعداد میں حضرات صحابہ کے رام کے درمیان میں اختلاف ہیں انہوں نے تین قول ذکر کیے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں القبائر و بڑے بڑے جو گناہ ہے اس کی تعداد چار ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ القبائر عرصب آتوان بڑے بڑے گناہ جو ہیں وہ سات ہیں اور حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں القبائر عر تس آتوان بڑے بڑے گناہ جو ہیں وہ نو ہیں اللہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ تین آدمی کے قول ہیں عبداللہ بن عمر کا عبداللہ بن مسعود کا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ اس کے بعد وہ شیخ ابو طالب المکی رحمہ اللہ تعالی تو شیخ ابو طالب مکی رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کرتے ہیں اور ابو طالب مکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جماعت القبائر من اقوال صحابت ہے تمام کے تمام صحابہ کرام کے اقوال کو میں نے سامنے رکھا اور صحابہ کرام کے اقوال کو سامنے رکھنے کے بعد میں جو نتیجے کے اوپر میں پہنچا ہوں تو ابو طالب مکی فرماتے ہیں کہ قبائل کی تعداد سیون تین ہے سترہ بڑے بڑے گناہ ہے مشائق کی مجالس کے اندر میں آنے کا مقصد یہی ہوتا ہے اللہ والوں کی مجالس کے اندر میں آنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آدمی معاشیتوں سے اور گناہوں سے توبہ کرنے والا ہو اور اپنے آپ کو عبادت کی طرف متوجہ کرنے والا ہو ابو طالب مکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیونٹین جو بڑے بڑے گناہ ہیں وہ کون کون سے ہیں یہ سیونٹین کا بھی تذکرہ کر دیا جاتا ہے اور انہوں نے یاد کرنے کے لیے بہت اچھی تقسیم فرمائی ابو طالب مکی فرماتے ہیں اربات تتعلق بالقلب اربات تتعلق باللسان ہے سلاستن تتعلق بالبطن قبل بتن ہے اسنان یتعلقان نبل واحد یتعلق بالرجل وواحد رج لے واحد البدن یہ سترہ گناہ ہے یہ سترہ جو گناہ ہے ان کا نام رکھا جاتا ہے کبائر میں نے بتایا کہ پہلے چار گنا ایسے ہیں کہ اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے صرف اس کی تعداد بتلانا ہے تفصیل کے اندر میں نہیں جانا ہے انہوں نے فرمایا کہ چار بڑے بڑے گنا ہے جس کا تعلق انسان کے قلب کے ساتھ ہے پہلے نمبر کی اوپر میں فرمایا علی شبا کو باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا دوسرے نمبر کے اوپر میں فرمایا کہ علی سرار معصیت اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے اوپر میں اصرار کرنا تیسرے نمبر کے اوپر میں فرمایا القنوت من رحمت اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہو جانا اور چوتھے نمبر کے اوپر میں فرمایا الامن من مکر اللہ اول امن من خوف اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے بے خوف ہو جانا یہ چار گنا کا تعلق تو دل کے ساتھ ہے اس کے بعد آگے فرمایا کہ چار گنا کا تعلق انسان کی زبان کے ساتھ ہے اس میں پہلے نمبر کے اوپر میں فرمایا شہادت الزور جھوٹی گواہی دینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی فجر کی نماز پڑھانے کے بعد آپ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کے بیٹھ گئے تھوڑی دیر کے بعد آپ نے دیوار کے سہارے کو چھوڑ دیا اور دیوار کے سہارے کو چھوڑنے کے بعد صحابہ کلام کی طرف متوجہ ہوئے اور متوجہ ہونے کے بعد آپ نے فرمایا الان اخبرنی جبرائیل ابھی ابھی میرے پاس جبرائیل آئے تھے اور جبرائیل علیہ السلام وسلام نے ابھی مجھے بتایا عدلت شہادت الزور بلی شرح کے بلّا جھوٹی گواہی دینے کا گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے برابر ہے عدلت شہادت الزور بلی شرح کے مجھے جلدی جلدی گنوا دینا ہے اس کے بعد آگے فرمایا وقذف المحسنات پاک دامن عورت کے اوپر میں تحمت لگانا تحمت لگانے کا بہت بڑا گناہ ہے معجم کبیر میں حضرت حزیفہ بن یمان کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ کی تہمت تہ من عبادت ستین سنتن ایک مرتبہ کی تہمت ساٹھ سال کی عبادت کے ثواب کو ختم کر دیتے قدب المحسنات اس کے بعد تیسرے نمبر کے اوپر میں فرمایا ولی یمین الغموس جان بوجھ کر کر کے جھوٹی قسم کھانا اور چوتھے نمبر کے اوپر میں فرمایا کہ جادو کرنا یہ چار گناہوں کا تعلق زبان کے ساتھ ہے آٹھ ہو گئے اس کے بعد آگے فرمایا کہ تین گناہ ایسے ہیں کہ اس کا تعلق انسان کے پیٹ کے ساتھ ہے اس میں پہلے نمبر کے اوپر میں فرمایا اکل و مال یتیم یتیم کا مال کھا جانا دوسرے نمبر پر آتا اکل و مال ربا ربا سود کے مال کو کھانا اور تیسرے نمبر کے اوپر میں فرمایا شرب الخمر شراب کا پینا گیارہ ہو گئے اس کے بعد آگے فرمایا کہ دو گنا ایسے ہیں کہ اس کا تعلق انسان کے ہاتھ کے ساتھ ہے اس میں پہلے نمبر کے اوپر میں فرمایا القتل کسی مسلمان کا قتل کرنا قتل کرنے کے اندر میں حصہ لینا سفیان ابن سفیان سوری فرماتے ہیں قتل کرنے کے اندر میں اشارہ کرنا مشورہ دینا تمام کے تمام اس کے اندر میں آ گئے اور دوسرے نمبر کے اوپر میں فرمایا اثر قطو چوری کرنا تیرہ ہو گئے اس کے بعد آگے فرمایا کہ دو کا تعلق فرض کے ساتھ ہے پہلے نمبر کے اوپر میں فرمایا کہ بدکاری کرنا اور دوسرے نمبر کے اوپر میں فرمایا یہ عمل و عمل قوم لوتین یہ پندرہ گنا ہو گئے اور اس کے بعد آگے فرمایا گیا ایک گنا ایسا ہے کہ اس کا تعلق انسان کے پیر کے ساتھ ہے فرمایا کہ الفرار من الزاب اللہ کے راستے میں جبکہ جنگ ہو رہی ہو حقیقی جہاد ہو رہا ہو شرعی جہاد ہو رہا ہو مسلمانوں کی مدد کو ضرورت ہے ایسے موقع کے اوپر میں میدان کو چھوڑنا اور میدان کو چھوڑ کر کے بھاگ جانا اس کا تعلق پیر کے ساتھ ہے اور نمبر سیون تین کے اوپر میں فرمایا کہ ایک گناہ ایسا ہے یہ یقبے جمی البدن اس کا تعلق انسان کے سارے بدن کے ساتھ ہے اور وہ گناہ کون سا ہے فرمائے حقوق الوالدین اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنا یہ گناہ ایسا ہے کہ اس کا تعلق سارے بدن کے ساتھ ہے علماء نے لکھا ماں باپ نے تمہارے سارے بدن کو سنبھالا اگر نافرمانی کرو گے تو گناہ سارے بدن کا لکھا جائے گا یہ سترہ بڑے بڑے گناہ ہے علماء فرماتے ہیں عبادتیں کم کرو لیکن اپنے آپ کو گناہ سے زیادہ بچاؤ فرمایا کہ دواؤں کا استعمال کم کرو کھانے کے اندر میں پرہیز کیا کرو کھانے میں پرہیز ہو دواؤں کا استعمال کم ہو ایک مضمون ختم ہو گیا اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ گناہوں کا سائڈ افیکٹ کیا ہے ہر چیز کا سائڈ افیکٹ ہوتا ہے علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قبائل کے پانچ سائڈ افیکٹ ہیں اس کے بعد بات ختم کرتا ہوں اس میں پہلے نمبر کے اوپر میں فرمایا کہ کبائر کا سب سے پہلا سائڈ افیکٹ ہے حرمان العلم ہے آدمی قرآن اور حدیث کے علم سے محروم ہو جاتا ہے پھر آگے واقعہ لکھتے ہیں کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ جب امام مالک رحمت اللہ علیہ کے پاس دس سال کی عمر کے اندر میں علم حاصل کرنے کے لیے پہنچے ہیں اور پہلی مجلس کے اندر میں امام شافعی رحمت اللہ علیہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کی مجلس کے اندر میں بیٹھ گئے اور جب مجلس پوری ہو گئی تو مجلس کے پوری ہو جانے کے بعد امام مالک رحمت اللہ علیہ نے امام شافعی رحمت اللہ علیہ کو اپنے قریب میں بلایا اور اپنے قریب کے انہیں میں بلانے کے بعد کہا یا بنیا اے میرے پیارے بیٹے انی رائی تو نور العلم علم بھی قلب کا میں تیرے دل کے اندر میں علم کا نور دیکھ رہا ہوں فلا تطفی بمعصیت اللہ فلا بمعصیت اللہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے اس کو مٹا مت دینا معلوم ہوا کہ سب سے پہلا کبائر کا سائڈ افیکٹ جو ہے وہ آدمی کو علم سے محروم کر دیتا ہے قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّقُ اللہ وَيُعَلِّمُكُ اللَّهِ اللہ اللَّهِ اللہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ علم کا دروازہ کھولیں گے دوسرے نمبر کے اوپر میں فرمایا گیا کہ قبائل کا سائڈ افیکٹ حرمان الرزق اللہ تعالیٰ رزق سے محروم کر دیتا ہے مسند امام احمد ابن حنبل کی روایت ہے علامہ ابن قیم اس کو نقل فرماتے ہیں اور اس کے بعد فرماتے ہیں ان العبد لیحرم الرزق بذنب یصیبہ ایک گناہ آدمی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو رزق سے محروم کر دیتا ہے تیسرے نمبر کے اوپر میں فرمایا گیا کہ معاشیت کا اور کبائی کا سائڈ افیکٹ کیا ہے تو تیسرے نمبر کے اوپر میں فرمایا دل کے اندر میں ظلمت کا آ جانا دل کے اندر میں ظلمت کا آ جانا اس کے بعد عبداللہ بن عباس کا مقولہ نقل کرتا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں انسنت فی الوجہ نورا فی القلب سیاتن پھر سیاتن پھر رسکے سیاتن پھر رسق قوتن پھر بدن و وہ محبت پھر قلوب الخلق عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں نیکی کا کام کرو اللہ تعالیٰ چہرے کو منور کرے گا چہرے کو منور کرے گا دل کو روشن کرے گا روزی کے ان میں برکت ڈالے گا بدن کے ان میں قوت عطا فرمائے گا اور مخلوق کے دل کے اندر میں محبت ڈالے گا نیکی کے یہ پانچ اثرات ہیں چہرہ منور ہو جائے گا دل بھی روشن ہو جائے گا روزی کے اندر میں برکت آ جائے گی بدن کے اندر میں قوت آ جائے گی اور اللہ تعالیٰ مخلوق کے دل کے اندر میں محبت ڈالے گا اور اس کے بعد فرمایا وہ دل اور اگر گناہ کرنے کے اوپر میں آ جائیں گے سوادن فی الج چہرے کو کالا کر دیا جائے گا دل کو بے نور کر دیا جائے گا رشتے کے اندر میں تنگی کر دی جائے گی وہ ننگ فل بدن بدن کو کمزور کر دیا جائے گا ہر بھی باقی نہیں رہے گی ول بگز بھی کلو بل خلق اور لوگوں کے دلوں کے اندر میں عداوت اور لوگوں کے دلوں کے اندر میں دشمنی ڈال دی جائے گی یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا مقولہ ہے لیکن ترمیزی کی روایت کے اندر میں بھی آتا ہے جہاں قیام اللیل کے بارے میں کہا وہاں فرمایا کہ مجلبت رسکیں مطردت لدنا عبادتوں کا اہتمام کرو روزی کا دروازہ بھی کھول دیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ بیماریوں کو بھی ختم بیماریوں کو بھی ختم کرے گا اور چوتھے نمبر کے اوپر میں فرمایا کہ اپنے گھروں کے اندر میں وحشت محسوس کرو گے اور وحشت کا معنی کیا ہے میاں اور بیوی میں تعلق باقی نہیں رہے گا اولاد اور باپ کے اندر میں تعلق باقی نہیں رہے گا لوگوں کے اندر میں تعلق باقی نہیں رہے گا لوگوں کے درمیان کے اندر میں رہے گا لیکن اس کے بعد بھی اس کی واشت کو محسوس کرے گا بعض عارفین کا مقولہ ہے علامہ ابن قیم نے نقل کیا ادا عصیت اللہ جب میں ایک مرتبہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں لڑائی تو اثر رہا میں نافرمانی کرنے کا اثر دیکھتا ہوں فی دابتی بتی میرے چوپائے کے اندر میں وہ زوجتی اور میری بیوی کے اندر میں وہ ضروریتی اور میری اولاد کے اندر میں اور پانچویں نمبر کے اوپر میں فرمایا کہ معصیتوں کا پانچواں جو اثر ہے وہ اللہ تعالیٰ عمر کی برکت کو ختم کرتا ہے علامہ ابن قیم نے تین مطلب بیان فرمائے کہ ماہ البرکت برکت بل عمر کا کیا معنی ہے ایک معنی تو یہ بتایا گیا لمبی عمر ہوگی کوئی کام نہیں کر سکے گا برکت کو ختم کر دیا گیا دوسرے نمبر کے اوپر میں کہا فزیکل واقع تن ستر سال کی عمر ہے ساٹھ سال کے اندر میں مر جائے گا فیزیکل طور پر اس کو کم کر دیا جائے گا اور تیسرے نمبر کے اوپر میں فرمایا کہ یہ جو کہا گیا کہ عمر کی برکت ختم ہو جائے گی دل کو مردہ کر دیا جائے گا اور شمار کیا جائے گا اموات غیر واحیا لا روایا دنیا والوں کے یہاں زندہ سمجھا جاتا ہے اللہ کے یہاں اس کا نام مردوں کے اندر میں لکھا جاتا ہے یہ میں نے سترہ گنا بتائے اس کے پانچ سائڈ افیکٹ بتائے بائیس باتیں ہو گئی ایک حدیث بیان کی ایک آیت کریمہ بیان کی یہ دو درجن باتیں میں نے بیان کر دی آج کا یہ پیغام ہے اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے اب پانچ منٹ کے اندر میں کار گزاری ہمارے یہاں یہ جو آدھے سال کے امتحان ہو جاتے ہیں اس کے بعد دو ہفتے کی چھٹی ہوتی ہے تو پہلے ارادہ تھا پروگرام تھا قاری ایوب صاحب کے ساتھ اور قاری صالح صاحب کے ساتھ کینیڈا کے سفر کرنے کا وہاں اکتوبر کی چار پانچ اور چھ تاریخ کو ایک بڑا پروگرام تھا جس کے اندر میں ایک سیمینار رکھا گیا تھا قرآن مجید کے موضوع کے اوپر میں اور دنیا کے اکثر ملکوں سے علماء کے نام وہاں پر تشریف لانے والے تھے لیکن ہمارے یہاں پڑھانے والے جو بڑے استاد قاری ایوب صاحب قاری صالح صاحب ان دونوں حضرات کو کینیڈا کا ویزا نہیں مل سکا جس کی وجہ سے وہ پروگرام ملتوی تو نہیں بلکہ اس کو مؤخر کر دیا گیا اس کے بعد سوچا کہ دو ہفتے کی چھٹی ہے تو یہ دو ہفتے کی چھٹی کا کہاں پر استعمال کیا جائے تو یہاں ماشاءاللہ مجلس کے اندر میں موجود ہے ہمارے روحما فاؤنڈیشن کے ذمہ دار مولانا محسن صاحب اور وہاں نیپال کے اندر میں جو ایک تنظیم کام کر رہی ہے ایجوکیشن سوسائٹی وہاں کا ایک گاؤں ہے کیپتان گنج وہاں یہ تنظیم کام کر رہی ہے مولانا فاروق صاحب جس کے ذمہ دار ہیں ان دونوں حضرات نے حکم فرمایا یا درخواست کی جو بھی آپ کہہ لیں انہوں نے کہا کہ یہ وقت نیپال کے لیے خاص کر لیا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل سے مہربانی سے وہاں جانے کا ارادہ کر لیا اور اس سفر میں دارالعلوم زکریا کے اور ایک استاد حضرت مولانا عبداللہ صاحب دیول بھی ساتھ, ساتھ میں ہو گئے ہم دونوں آدمیوں نے نیپال کا سفر کیا بمبئی کے راستے سے اور نیپال کے اندر میں چھ دن ہم کو قیام کرنے کا موقع ملا میں اور مولانا عبداللہ صاحب دونوں ساتھ میں تھے یہ جو دو تنظیموں کا میں نے یہاں پر نام لیا وہاں جانے کے دو مقصد تھے جیسا کہ قوت کے بعد تین سال سے وہاں جانے کا اتفاق نہیں ہوا تھا تو پہلا مقصد تو یہ تھا کہ تنظیم کے ماتحت وہاں جو مکاتب کا نظام چل رہا ہے وہ مکاتب کے بچوں کا امتحان لیا جائے اساتذہ کے ساتھ کچھ میٹنگ کی جائے اور ان کو کچھ مشورے دیے جائیں ان سے مشورے لیے جائیں اور وہاں کے عام مسلمانوں کے درمیان میں بھی کچھ دین کی باتیں ان کو بتائی جائیں ایک دو دارالعلوم ہے وہاں پر بھی حاضری دے دی جائیں اس نیت سے وہاں کے سفر کرنے کا ارادہ کیا چونکہ بات تنظیم کی آ گئی ہے تو تھوڑا سا تذکرہ اس کا بھی کر دیتے ہیں یہ دونوں تنظیموں کے ماتحت الحمد للہ وہاں سکسٹی ٹو مکاتب اس وقت کام کر رہے ہیں اور یہ سکسٹی ٹو مکاتب کے اندر میں ٹو تھاؤزینڈ فائیو ہنڈریڈ ڈھائی ہزار طالب علم اس میں الحمدللہ علم حاصل کرنا ہے اور ان مکاتب کے اندر میں تعلیم دینے والے جو اساتذہ کرام ہے وہ اساتذہ کے نام کی تعداد فورٹی ہے یہ تو مکاتب کا جو سلسلہ ہے وہ اس کے بعد جو ابھی میں نے کہا کپتان گنج چھوٹا سا گاؤں ہے وہاں پر ایک دارالعلوم قائم کیا گیا ہے اقامتی دارالعلوم ہے طلبہ بھی وہاں پر قیام کر رہے ہیں اور اس کے اندر میں ایک سو بیس طالب علم کے لیے قیام کا اور تعام کا انتظام ہے ایک سو بیس طالب علم کے اندر میں اسی طالب علم درجے حفظ کے اندر میں ہے چالیس طالب علم کتابوں کے درجات میں ہے اور اس کے اندر میں صف الاول اغول صف ثانی صف الثالث تک رابع تک خامس تک وہاں پڑھاتے ہیں بعد میں ان کو آگے جہاں بھی جانا ہو ان کا انتظام کیا جاتا ہے ظاہری بات ہے کہ چھ دن کا وقت ہے ساٹھ مکتبوں کے اندر میں نہیں جا سکتے ہیں لیکن اس کے بعد بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ روزانہ پانچ مرتبوں کے اندر میں جانے کا اتفاق ہوا اس کا معنی یہ نکلا کہ تیس مکاتب کے اندر میں حاضری ہوئی ان کے امتحانات بھی لیے گئے بچوں کے پروگرام بھی منعقد کیے گئے بچوں نے اپنے پروگرام بھی پیش کیے گئے اور اپنی طرف سے جو کچھ حقیر معروضات پیش کی جا سکتی تھی وہ بھی پیش کیے گئے اس کے بعد تیس مکاتب اور باقی رہ گئے تھے لیکن اتنا وقت نہیں تھا اس کے لیے یہ کیا گیا کہ پندرہ مکاتب کے بچے تقریباً چار سو پچاس یہ چار سو پچاس بچوں کو ایک ہی جگہ پر جمع کر لیا گیا اور ان کے جتنے اساتذہ ہیں ان کو بھی ایک جگہ کے اوپر میں اور ایک دوسرے علاقے کے اندر میں دوسرے جو پندرہ مکاتب تھے وہاں کے بھی جو چار سو بچے ہیں ان کو دوسری جگہ پر جمع کر لیا گیا اور اجتماعی طور پر ان کے پروگرام رکھے گئے آپ کو حیرت ہوگی پروگرام شروع ہوتا تھا نو بجے اور دوپہر کو دو بجے ختم ہوتا تھا اس لیے کہ چار سو پچاس بچے میں پچپن بچوں کے پروگرام ہوتے تھے ایک ایک بچہ اگر چار چار منٹ لے گا تو ابھی دو گھنٹے بچوں کے پروگرام کے ہو جاتے ہیں یہ دو بڑے پروگرام وہاں پر کیے گئے جس میں ایک طرف پندرہ مکاتب کے بچے اور دوسری طرف کے اندر میں دوسرے جو پندرہ مکاتب ہیں ان بچوں کو ایک آخری جو اجلاس ہوا جس کے اندر میں نیپال کے تقریباً جتنے بڑے بڑے علماء کے نام تھے وہ تمام کے تمام علماء کے نام کو مدعو کیا گیا وہاں کے آٹھ بڑے بڑے علماء کے نام نے پندرہ پندرہ منٹ کا وقت تھا اور دو گھنٹے تک علماء کرام کے نام کے پروگرام ہوتے رہے اور اس کے بعد زہر کی نماز ہوئی بہت دنوں سے مولانا فاروق صاحب کی یہ فکر تھی کہ نیپال کے اندر میں لڑکیوں کی تعلیم کے لیے کوئی معقول انتظام کیا جائے ابھی ہیں وہاں پر لڑکیوں کے مدارس میں لیکن جس عمدہ پیمانے کے اوپر میں ہونا چاہیے ذرا متوسط درجے کا کوئی دارالعلوم تو یہ نو اکتوبر کو اتوار کے دن ظہر کی نماز کے بعد وہاں لڑکوں کے مدرسے کے ساتھ ایک بڑی خالی جگہ جو بڑی خالی جگہ تھی الحمدللہ نیپال کے مسلمانوں کے درمیان علماء کرام کے درمیان وہاں مدرسۃ البنا کی وہاں سنگ بنیاد اس کا رکھا گیا اب یہ نیت کی ہے ان حضرات نے اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسان فرمائے کہ شوال کے مہینے سے وہاں تعلیم کا سلسلہ شروع ہو جائے میں ایک آخری بات کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی ہم ساؤتھ افریقہ کے اندر میں رہنے والے جو علماء کرام ہے مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیں اور آپ کو بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے اگر ہمارے یہ سر رات بھر اللہ تعالیٰ کے سامنے سردے شکر بجا جائیں تو بھی ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے ہیں جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اس ملک میں ہمیں عطا فرمائی ہیں ہماری مسجدیں کمفرٹیبل زون میں ہے ہمارا قیام کمفرٹیبل زون میں ہے ہمارے مخاطب کمفرٹیبل زون میں ہے ہمارے دارالعرم کمفرٹیبل زون میں ہے لیکن میں جو آگے بات کہنے جا رہا ہوں سر خبر کل معائنہ تھے یہ معائنہ کی بنیاد پر کہی جا رہی ہے سما کی بنیاد پر نہیں کہی جا رہی ہے وہاں نیپال کے جو علماء کرام ہے واقعہ تن و مجاہدہ کے ساتھ دین کی خدمت کر رہے ہیں چوبیس مکاتب میں کسی بھی ایک مکتب میں بچوں کے بیٹھنے کا کوئی کلاس روم کا صحیح نظام نہیں وہ اوپر سے اسٹیل کے وہ پترے لگے ہیں اور جب فورٹی اور فورٹی ٹو ڈگری ہوتی ہیں تو بچوں کے کپڑے پسینے کے اندر میں سرابور ہو جاتے ہیں ایک مکتب کے اندر میں وضو کھانے کا نظام نہیں ہے ایک مکتب کے اندر میں ٹوائلٹ کا بھی نظام نہیں ہے اور اگر ٹوائلٹ ہیں تو پرانے زمانے کے میں نے کلاس میں طلبا کو کارگزاری سناتے ہوئے کہا ہنستے ہوئے کہ وہ ٹوائلٹ ایسے ہیں کہ اگر آپ اس میں جائیں تو بجائے نیچے جانے کے ٹوائلٹ اوپر آ جائیں یہ صورت حال ہے یہ حال ہے وہاں کا لیکن اس کے بعد بھی الحمد للہ سم الحمد للہ وہاں علماء کے نام کام کر رہے ہیں میں بہت معدبانہ التماس کروں گا ہمارے مولانا رفیق صاحب ہیں یہاں موجود ہیں مولانا حیدر صاحب موجود ہیں یہ حضرات اس ملک کا ایک مرتبہ سفر فرما ہے ملم یہ المسلمین مسلمان جہاں بھی رہنے والے ہوں ہمیں اس کی فکر کرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں جو بھی دینی کام ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اللہ تعالیٰ کا یہ بھی احسان ہے کہ یہاں بھی قوت آیا لیکن ہمارے یہاں قوت کے اوپر میں اس کے نیگیٹو اثرات نہیں آئے منفی اثرات نہیں آئے اس کا سائڈ افیکٹ نہیں آیا لیکن سب سے زیادہ وہاں سائڈ افیکٹ ہوا ایک دارالعلوم میں ہم گئے پہلے بھی وہاں پر گئے تھے اس دارالعلوم کے اندر میں چار سو طالب علم تھے لیکن مردمین صاحب نے بتایا کہ کووڈ کے زمانے میں تین سو طالب علم جو چلے گئے وہ چلے گئے کوئی بھی واپس نہیں آیا اور ابھی سو طالب علم ہیں کہ ہماری بڑی بڑی عمارتیں خالی پڑی اور درد حفظ کے اندر میں ایک بھی بچہ نہیں سو طالب علم جو ہیں وہ صرف کتاب کے اندر میں اور یہ مولانا فاروق صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ تین سال کا جو کووڈ رہا تو مکتب میں تعلیم لینے والے بچوں میں ایک ہزار بچوں نے مکتب چھوڑ دیا اور یہ ایک ہزار بچے جو مکتب چھوڑ کر کے چلے گئے ابھی ان کے واپس آنے کی کوئی شکل اور واپس آنے کی کوئی صورت نہیں ہے یہ صورت حال ہے میرے بھائیوں اس لیے ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے المر و یقیس و اللہ نفس سے ہی اپنے آپ کے اوپر میں ہر جگہ کے حالات کو قیاس نہیں کرنا چاہیں ان حالات میں وہاں پر کام ہو رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کام کرنے والوں کو استقامت عطا فرمائے اور ہم سب کو بھی وہاں کے جو کام ہیں ان کاموں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 ایک حصہ تسکیہ اپنے آپ کو گناہوں سے صاف کرنا ہے بڑے گناہ ہو یا چھوٹے گناہ ہو ان سے بچنا شاعر کا شاعر ہے خل دنو و کبیرہ کبیرا زکتقا واصنع كماش فوق ذي الشوك کی ما مایارہ لا تحقرن صغيرة إن ان من الحصى خل الذنوب صغيرها گناہوں کو چھوڑو چھوٹے گناہ ہو وہ کبھی رہا ذاکا یا بڑے گناہ ہو یہ تقوی ہے وسن کماشن فوق ارض شو کی یہ ما یرا اور اس طرح کر لو جیسے کانٹے والے راستے سے آدمی گزرتا ہے اپنے دامن کو اپنے کپڑوں کو اپنے بدن کو کانٹوں سے بچاتا ہے بڑا کانٹا ہو یا چھوٹا اور اللہ تحقیر صغیرتاً ان نل جبال میں نل حسا کسی چھوٹے گناہ کو چھوٹا مت سمجھو اس لیے کہ یہ بڑے بڑے پہاڑ چھوٹے چھوٹے پتھروں سے بنے ہیں تو میں نے عرض کیا کہ تصوف کی ایک حصے کو بیان کیا ایک حصہ نیگیٹو ہے ایک حصہ پوزیٹو ہے نیگیٹو یہ ہے یہ مت کرو یہ مت کرو یہ مت کرو پوزیٹو یہ ہے یہ کرنا چاہیے یہ کرنا چاہیے یہ کرنے کی کرنے کے کام تو یہ تفصیل کے ساتھ اور پھر کارگزاری بھی سنائی تو کہتے ہیں کہ مچھلی بدبودار ہوتی ہے جب اس کو خالی کیا جائے اس کو کاٹیا جائے تو اس میں سے بدبو آتی ہے لیکن جب دو کام کیے جائے تو پھر مچھلی مچھلی ہے ایک تو یہ کہ اس کو صاف کیا جائے اندر سے اس میں سے غلازت کو دور کر دیا جائے گندگی کو دور کرے اوپر کے کانٹوں شانٹوں کو دور کر لے اور دوسرا یہ ہے کہ اس پر بہترین جو مچھلی کا مسالہ آتا ہے وہ لگایا جائے اور اس کو پکایا جائے اس کو بھونا جائے تو پھر واہ واہ مچھلی کتنی اچھی ہوتی ہے پھر لیکن یہ دونوں کام کرنے پڑتے ہیں تو اس لیے دونوں کاموں کے نتیجے میں آدمی خوشبودار اور بہترین بن جائے گا چھوٹے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے اور اس کے ساتھ اپنے اوپر نیک اور اچھے اعمال کا مسالہ لگائے اور پھر مسالہ لگانے کے بعد یہ نہیں ہے کہ مسالے کو خط کے اس کو پکا کر کے اس کو پکا کر کے پکا کر دے جب پکایا جائے تو اس کی خوشبو بھی پکی ہو گئی جب پکایا جائے تو مسالہ اس کے اندر گھس کر اس کے ہر ایک حصے کو پہنچا اس کو کہتے استقامت استقامت کام کرنا جم کر کام کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے بارے میں فرمایا فلان بہت اچھا آدمی تھا تہجد پڑھتا تھا تہجد کو چھوڑ دیا ایسا نہیں کرنا چاہیے یہ استقامت کے خلاف ہے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام سے بیعت لیتے تھے تو بیعت کی مختلف قسمیں ہوتی تھی ایک بیعت ہوتی تھی بیعت اسلام مسلمان ہونا چاہتے ہیں کہ ہم مسلمان رہیں گے شرک نہیں کریں گے چوری نہیں کریں گے زنا نہیں کریں گے قتل نہیں کریں گے جیسے آپ نے سنا اور لا ن بے بہتانی یفترین ہو بے نہ و ارجل ہن کسی کے اوپر غلط تہمت نہیں لگائیں گے جھوٹ نہیں بولیں گے جھوٹ بھی تہمت ہے ولا نہ کفی معروف اور اچھے کاموں میں نافرمانی نہیں کریں گے تو بے اسلام اور بے نمبر دو بے ہجرت کہ ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہجرت کریں گے اس زمانے میں ہجرت فرض تھی مدینہ مکہ مکرمہ مکرم سے مدینہ منورہ اور تیسری بیعت بیعت جہاد اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے اور چوتھی بیعت بیعت توبہ ہم چھوٹے بڑے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں اور پانچویں بیعت بیعت خلافت جو خلیفہ بنایا جاتا تھا اس کے ہاتھ پر بیعت کرتے تھے جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر ثقیفہ بنی ساعدہ میں بیعت کر لی گئی تھی اور ایک بیعت بیعت نمبر چھ ہے بیعت استقامت بیعت استقامت اس کا ثبوت یہ ہے کہ دو حدیثیں آتی ہیں ایک حدیث میں یہ کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر موت کی بیعت کرتے ہیں ایک روایت میں آتا ہے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں کہ ہم میدان جہاد سے نہیں بھاگیں گے دونوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم میدان میں پکے اور میدان میں جمے ہوئے رہیں گے یہ استقامت ہے استقامت اپنے عمل پر مضبوط رہنا ہے تو میں نے عرض کیا کہ مچھلی میں تزکیہ بھی ہے اور تحلیہ بھی ہے تخلیہ بھی ہے تحلیہ بھی ہے تخلیہ اس کو خالی کر دیا اور تحلیہ اس کو مزین کر دیا اس کو مزین کرنا یہ نہیں ہے کہ اس کے گلے میں ہار ڈالا اس کو مزین کرنا یہ ہے کہ اس کے اوپر بہترین مسالہ لگایا اور پھر اس کو پک کرنے کے لیے استقامت کی استقامت ہے کہ اس میں اس کے اندر وہ مسالہ اس کے ہر ایک حصے کو پہنچے اس لیے جو ماہر پکانے والے ہیں تو وہ کہتے ہیں کھانا تو فلان نے اچھا پکایا تھا لیکن ہر ایک حصے کو مسالہ نہیں پہنچاتے ہمارے قاری رفیق سب بیٹھے ہیں یہ پکانے کے بڑے ماہر تھے کسی زمانے میں اب تو ہم سب کو بڑا پا آ گیا تو ہر ایک حصے کو اس کا مسالہ پہنچے اور اس کے اندر مسالہ پکا ہو جائے تو میں عرض کر رہا تھا کہ دو حصے ہیں ایک حصہ تو آپ نے سنا اور دوسرا حصہ جس کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں اس دوسرے حصے کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ذکر کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں اور یہ بیان تو اس لیے ہوتا ہے تاکہ ہم کچھ سیکھ لیں ہم کچھ سکھائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ایسا ہے کہ آدمی کی ابتدا سے لے کر شروع سے لے کر آخر تک آدمی کے ساتھ رہتا ہے کوئی وقت نہیں ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر نہ ہو جب آدمی میدان جہاد میں ہوتا ہے تو اس کو اپنی جان کی فکر ہوتی ہے اور دشمن کو بھگانے کی فکر ہوتی ہے لیکن اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لقی تم فَثْبُتُوا وَذْكُرُوا اللَّهِ اللہ جب تم مقابلہ کرتے ہو اللہ کے دشمنوں کے ساتھ دین کے دشمنوں کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے آپ کا جینا حرام کر دیا ہے تو میدان میں جمے رہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے اور حضرت زکریہ علیہ السلام نے جب حضرت مریم علیہ السلام علیہ السلام کے پاس بغیر موسم کے پھل دیکھے تو ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ جو اللہ تبارک و تعالی بغیر موسم کے پھل دے سکتے ہیں خلاف عادت عادت کے خلاف وہ اللہ تبارک و تعالی بغیر موسم کے خلاف عادت بچہ بھی دے سکتے ہیں اس لیے انہوں نے بڑھاپے میں بچے کی دعا مانگی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ آپ کے لیے علامت یہ ہے اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویہ اور ثلاثت ایام اللہ رمضہ بھی آیا ہے آپ تین دن تک بات نہیں کر سکیں گے آپ کا دماغ صحیح ہوگا آپ کی زبان صحیح ہوگی آپ کے اوپر کوئی بیماری نہیں ہوگی اور پھر بھی آپ بات نہیں کر سکیں گے لیکن اللہ کا ذکر کرو اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھتے رہو وز اللہ کثیرن اللہ کا ذکر کرو وہ سب ہو بکرتم و اصیلا بکرتم و عشیہ اور صبح شام اللہ تبارک و تعالیٰ کا سبحان اللہ اور اللہ کا ذکر کرو تو بچہ خلاف عادت پیدا ہو ہوگا تو اس کے لیے علامت بھی خلاف عادت آدمی صحیح سالم ہے بات نہیں کر سکتا زبان بھی ٹھیک ہے دماغ بھی ٹھیک ہے کوئی بیماری بھی نہیں ہے بات نہیں کر سکتا بچہ خلاف عادت زبان زبان کا بند ہونا بھی خلاف عادت لیکن اس میں ذکر مستثنا ہے اللہ کا ذکر کرو زیادہ اور سبحان اللہ الحمد پڑھ لو اس وقت بھی ذکر کی چھٹی نہیں ہوئی اس سے معلوم ہوا کہ ذکر کتنی اونچی اور کتنی شاندار چیز ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس وقت سے ذکر شروع ہو جاتا ہے بچہ تو ذکر نہیں کر سکتا لیکن بچے کی کان میں اذان اور اقامت دی جاتی ہے اذان اللہ کا ذکر ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اشحد اللہ الہ الا اللہ اشحد اللہ محمد الرسول اللہ آخر تک یہ ذکر ہے اس وقت اس کو ذکر بتلایا جاتا ہے اور سکھایا جاتا ہے اگرچہ وہ نہیں سمجھتا اور کہتے ہیں کہ اذان سنانے میں اس طرف اس طرف اشارہ ہے کہ ابھی تو تم پیدا ہو گئے تھوڑی دیر کے بعد کچھ مدت کے بعد تیری موت ہوگی موت کے لیے جنازی کے لیے اذان نہیں ابھی سے اذان ہو گئی تاکہ تم سمجھ لو کہ میری موت میری موت اور میری پیدائش کے درمیان بہت کم زمانہ ہے بہت تھوڑا سا زمانہ ہے جیسے ابھی آپ نے مولانا برحان صاحب سے سنا کہ نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اتنی لمبی عمر تھی ایک ہزار سال سے اوپر اور فرمایا اس وہ میری لیے اسی طرح تھا جیسے ایک دروازے سے آدمی نکلے اور دوسری دور ایک دروازے میں داخل ہو جائے اور دوسرے دروازے سے نکلے تو اس لیے کہتے آئی ہوئی اذان تو جاتی ہوئی نماز اس مختصر سے وقت میں آئے چلی گئی اس مختصر سے وقت میں آئی چلی گئی تو اس وقت بھی اذان ہے جی اس وقت بھی اللہ کا ذکر ہے بچہ پیدا ہو جائے اور کہتے ہیں کہ جب اذان دی جائے تو اس اذان کا اثر اللہ کی توحید کا اثر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اثر اس بچے کے ذہن پر رہتا ہے وہ جو ہے وہ ٹیپ ریکارڈ کی طرح ہے اس میں ٹیپ ہو جاتا ہے ہاں البتہ اگر یہ بچہ بڑا ہو جائے اور پھر اس کے خلاف سازش ہو جائے اس کو دین سے ہٹانے کے لیے دین کو ہٹانے کے لیے کیا سازش ہے اس کو کسی نے بیان کیا ہے دشمن میں دشمن کیا ہے دنیا دنیا میں اتنا ڈوب گیا کہ دین کی فکر ہی نہیں شین شیطان میم ماحول ماحول جو آدمی کا ہوتا ہے آہم ہاں، وط وہ آدمی کا دشمن ہے اور نون نفس یہ سب کو جمع کیا جائے تو دشمن تو یہ اس کا اثر بچے پر رہتا ہے اگر اس کو صحیح ماحول مل جائے اور جب آدمی کھانا کھاتا ہے اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے جب کھانا ختم کرتا ہے اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے جیسے ہم سب کو معلوم ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اتنا ضروری ہے جب آدمی سوتا ہے تو اس وقت بھی اللہ کا ذکر لیٹتا ہے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی یا رسول اللہ آپ کے پاس خادم آتی ہیں خادمہ آتی ہیں اور چکی کے چلانے سے میرے ہاتھوں میں ٹھوڑے پڑ گئے اور میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے میرے ہاتھ زخمی ہو گئے مجھے کوئی خادمہ دے دے جب خادمہ آ جائے تو مجھے دے دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے حضرت عائشہ کو بتایا حضرت عائشہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت عائشہ نے ان کو بتایا حضرت فاطمہ اس مقصد کے لیے آئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے حضرت فاطمہ رضی اللہ کے گھر پر اور حضرت نے فرمایا دیکھیے خادمہ سے بہتر یہ ہے کہ سوتے وقت سونے سے پہلے سبحان اللہ تینتیس مرتبہ الحمد للہ تینتیس مرتبہ تھرٹی تھری مرتبہ اللہ اکبر چونتیس مرتبہ پڑھ لیا کرو یہ خادمہ سے بہتر ہے ذکر بتایا اور علماء فرماتے ہیں کہ اس ذکر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ اس میں مالداری مل جائے گی اس کی برکت سے فقیری ختم ہو جائے گی اس کی برکت سے گزارا بہتر ہوگا آدمی کو تو گزارا چاہیے بہت سارا مال ہو آدمی کو رات میں نیند نہیں آتی پریشان ہے تو اس کا کیا فائدہ تھوڑا سا مال ہو اور آدمی آرام سے زندگی گزارتا ہو وہ بہتر ہے تو دیکھو سونے کے وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر بتلایا اور جب آدمی نیند سے اٹھتا ہو تو اس وقت بے ہوش سا ہوتا ہے پتہ نہیں چلتا میں تو کبھی کبھی گرنے کے قریب ہو جاتا ہوں جب اٹھتا ہوں بھی کمزور ہو دماغ بھی کمزور ہے حافظ بھی کمزور ہے عمر بھی تقریباً ترہتر سال ہو گئی قاری صاحب آپ کی کتنی عمر ہو گئی ماشاء اللہ اکابر میں پڑھیں ہماری بھی اکابر میں اللہ اور عمر میں برکت عطا فرمانے تو میں عرض کر رہا تھا جب اٹھے تو اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر کرو اس لیے رات کو اٹھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعارہ کا لفظ استعمال فرمائے من تعارہ من اللیل فی اللیل جو رات کو اٹھے تعارہ کا مطلب بیان کرتے ہیں اٹھے آواز کے ساتھ یعنی جب اٹھے گا تو اس وقت کہے گا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لا لا الملك وله الملک اور سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ الحمد اللہ اکبر بخاری میں ہے یہ پڑھ لیں اور اس وقت دعا کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب آدمی رات کو اٹھتا ہے بلکہ رات کو سوتا ہے تو شیطان اس کی پیشانی پر اس کے بالوں میں تین گرہیں لگاتا ہے یہ تین گرہیں لگانے کا مطلب کیا ہے کہتے ہیں تین گرہوں کا مطلب یہ ہے کہ تین غفلتیں اس کے اندر آتی ہیں ایک غفلت اس لیے کہ اکالا کھایا شریبا خوب پیا اور یہاں تو کوڈرے کے بعد کام نہیں چلتا لوگوں کا اور تیسری غفلتیں ہے نامہ سو گیا یہ تین غفلتیں آ گئیں اسی طرح تین غفلتوں کے دور کرنے کے لیے تین کام کر لیں جب اٹھے ذکر کرے ایک وضو کرے دو نماز پڑھے تین تین غفلتوں کے مقابلے میں تین اسلحہ اللہ تعالیٰ نے دے دیا جب تین اسلحہ استعمال کریں گے تو تین غفلتیں ختم ہو جائیں گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے عبداللہ ابن رواحہ بہت بہترین آدمی ہے وہ جب اشعار کہتے ہیں تو ان کے اشعار میں فحش کلامی نہیں ہوتی ان کے اشعار میں قبیح باتیں اور بری باتیں نہیں ہوتی تو پھر فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے فرمایا ہے وفینا رسول اللہ یتلو کتاب اس ان معروف من الفجر نل ارانا سات بعد ارا عما فقلوبنا ارانا ہما بعد بنا فقلوبنا نل موقنات بیدل ما قال واقع يبيت يجافي جنبه عن فراشه اذا استثقلت بالمشركين المزاجع عبداللہ ابن رواح نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کی حالت بھی بیان فرمائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحجد کی حالت بھی بیان فرمائی وفینا رسول اللہ ہے اور ہمارے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہے یہ طلوع کتاب ہو قرآن کریم کی تلاوت فرماتے ہیں اذن شق معروف من الفجر ساتع اذن سات فق اذن شق جب کھل جائے اذن شق جب کھل جائے معروف من الفجر معروف کے معنی مشہور ہیں اور جو چیز مشہور ہوتی ہے تو وہ منتشر ہو جاتی ہے پھیل جاتی ہے تو اس لیے معروف سے مراد ہے منتشر اور من الفجر سات جو فجر ہے اور جس کی جس کی روشنی اونچی ہے جب وہ فجر صادق ہو جائے فجر صادق کو فجر منتشر کہتے ہیں اس لیے کہ وہ لمبا لمبا نہیں ہوتا پھیلا پھیلا ہوتا ہے تو اس لیے اس کے لیے شاعر نے معروف کا لفظ استعمال فرمایا مجھے معلوم نہیں کہ معروف کا یہ ترجمہ شارحین نے کیا ہے یا نہیں لیکن میرے ذہن میں یہی ہے کہ معروف کے معنی مشہور ہے اور جو مشہور ہوتی ہے چیز وہ منتشر ہوتی ہے تو اس سے مراد ہے صبح صادق جو صبح منتشر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ صبح جو لمبی لمبی ہوتی ہے یوں ہاتھ یوں فرمایا وہ سب کاذب ہے اس وقت فجر کی اذان اور نماز نہیں ہوتی اور فرمایا جو صبح منتشر ہے یوں فرمایا اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلایا تو وہ جو پھیلا ہوا ہے پھیلی ہوئی ہے اس کو فجر صادق کہتے ہیں تو حضرت نے فرمایا حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت مغموم تھے جب غزب میں حضرت زید رضی اللہ ہو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ ہو حضرت عبداللہ رواحہ تینوں کی شہادت ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغموم تھے بڑے بڑے وحی کے ذریعے سے معلوم ہوا کہ ان کا انتقال ہوا ہے تو عبداللہ ابن رواحہ فرماتے ہیں اذا انشق معروف من الفجر الساتع جبکہ جو فجر پھیلی ہوئی ہے وہ کھل جائے اور اس کی روشنی اونچی ہو جائے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم تلاوت کی تلاوت فرماتے تھے اور فرمایا اران بعد العما فقلوبنا ہم کو ہدایت دکھائی اور ہدایت سکھائی بعد العما گمراہی اور جہالت کے بعد ہم گمراہ تھے فقلوبنا بنا بھی تو ہمارے دلوں کو اس پر یقین ہے کس چیز پر یقین ہے انما قال واقع جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ سچ ہے اور آخر میں جو بیان فرمایا تحجد کا جس تحجد کے لیے اٹھتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر فرماتے تھے اور وہ یہ آیت کریمہ آخر تک دس آیتیں پڑھتے تھے جن دس آیتوں کی ابتدائی آیت میں نے پڑھی ان نفی السماوات سماوات واختلاف اللیل والنہار یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے تو فرمایا یہ بھی تو یبا یوبا یبیت یجافی تو یو جافی جم بہو فراشی رات میں رہ رات گزارتے ہیں یو جافی جم بہو ان اپنے پہلو اپنے بدن کو دور رکھتے ہیں عن فراشی بستر سے اور بڑا شاعر بڑا شاعر ہوتا ہے اس لیے عبداللہ بن رواحہ نے اس کے لیے یو جافی کا لفظ استعمال فرمایا اور یہ جافی جفا کو کہتے ہیں اور جفا کہتے ہیں بے وفائی کو اور بے اس موقع کے لیے بے وفائی کا لفظ استعمال کرنا انتہائی اونچا لفظ ہے اس لیے کہ بستر خصوصاً سردیوں میں بستر کہتے ہیں میرے ساتھ وفا کرو مت مت اٹھو اوپر سے کمبل بھی ہے اور ہمارے ہاں کا لحاف بھی ہے ہم نے تو وہاں سے لحاف منگوایا اس لیے کہ یہ جو ساؤتھ افریقہ والے جو کمبل ہے بلینکٹ ہے اس سے ہمارا گزارا نہیں ہوتا ہیٹر ویٹر ہم زیادہ نہیں چلاتے تو اس وقت بستر اور بلینکٹ کہتا ہے میرے ساتھ وفاداری کرو یہی تو میری وفاداری کا وقت ہے صبح مت اٹھو شیطان بھی کہتا ہے مت اٹھو حدیث میں آتا ہے شیطان آدمی کے کانوں میں پیشاب کرتا ہے اس کے کانوں کو بند کرتا ہے کہتا ہے مت اٹھو جب آدمی میں اٹھتا ہے تو شیطان کو دھکا دے دیا تو فرماتے ہیں جو جافی جمب ہو جمب ہوا وہ بے وفائی کرتا ہے اس کا پہلو اس کا بدن بستر کے ساتھ بے وفائی کرتا ہے اور بستر میں تیرے ساتھ بے وفائی کروں گا اب تم میرے محبوب نہ ہو میرا محبوب اللہ ہے میں اس کے سامنے وضو کر کے کھڑا ہو جاؤں گا تو جفا اور وفا تو ہم سب جاتے ہیں کہ جفا کس کو کہتے ہیں وفا کس کو کہتے ہیں اور کہتے ہیں ہم جب ہم وفا ہم وفا کرتے رہے اور وہ جفا کرتے رہے اور اپنے اپنے فرضوں کو دونوں ادا کرتے رہے وفا اور جفا ایک دوسرے کے مقابلے میں آتے ہیں اور وفا کے واسطے میری تلاش ہوتی ہے کوئی زمانے میں جب دوسرا نہیں ملتا تو بے وفائی کرتا ہے یا اللہ میں آپ کے ساتھ وفاداری کروں گا اٹھوں گا اور نماز پڑھوں گا اور وضو کروں گا اگرچہ تھوڑے وقت کے لیے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سلا اللیل پڑھو اگرچہ اتنی مقدار میں ہو جتنے وقت میں آدمی اپنے جانور سے اپنی گائے سے اپنی بکری سے دودھ نکالتا ہے پانچ منٹ دس منٹ اتنا ہو اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ تین درجات ہے قیام اللیل کے ذر قیام اللیل کا ایک درجہ یہ ہے کانو من اللیل ما یحجعون رات کو بہت کم سوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل کرتے تھے اور کم درجہ یہ ہے کم سے کم دس پندرہ منٹ ہو اور درمیانی درجات ہے وہ تو بے شمار درجات ہیں تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس جس وقت آدمی اٹھے اس وقت وضو بھی نہیں اور ممکن ہے وضو کیا غسل کی حاجت ہو لیکن اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ذکر کرو دیکھو ذکر کے لیے وضو کی ضرورت بھی نہیں اور علماء کرام نے لکھا ہے کہ جنابت میں جب آدمی کو غسل کی حاجت ہو تو قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر سکتا لیکن ان آیتوں کی تلاوت کر سکتا ہے کہ جس میں ذکر ہے ذکر کی نیت سے تلاوت کی نیت سے نہیں ذکر کی نیت سے یا دعا کی نیت سے تو میں عرض کر رہا تھا کہ ذکر ہر وقت ہی کرنا چاہیے اس لیے مسلم کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سبق المفردون مفردون آگے بڑھ گئے مفردون کن کو کہتے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خالی کر دیا جنہوں نے اپنے آپ کو ذکر کے حوالے کر دیا ہے وہ مفردون ہے مل مفردون مفردون کون ہے الذين يذكرون الله كثيرا جو اللہ کو بہت یاد کرتے ہیں وہ مفردین ہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مفردین کا مطلب یہ ہو کہ اللہ اللہ زیادہ کرتے ہیں مفرد لا الہ الا اللہ جملہ ہے اللہ اللہ مفرد ہے یہ مفرد ذکر کرتے ہیں جتنا جب مفرد ذکر ہو تو زیادہ ہے اس لیے کہ اس کے لیے کم ٹائم کی ضرورت ہے تو دیکھیے ذکر اتنی عجیب چیز ہے کہ مصیبتوں کا حل بھی اللہ نے اس میں رکھا ہے حضرت یونس علیہ السلام جب انہوں نے اپنی قوم سے ہجرت کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے پہلے اپنے اشتہاد سے اپنے خیال سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی اس لیے کہ ہجرت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت چاہیے صاف تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو لمبا قصہ ہے آپ کو معلوم ہے مچھلی کے پیٹ میں پہنچایا مچھلی کے پیٹ میں قرآن کریم میں ہے اگر وہ نہ ہوتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہوتے لیکن ذکر کی برکت سے مچھلی کے پیٹ سے لا الہ الا انت میں انی کنت من الظالمین وَكَذَلِكَ نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو نجات عطا فرمائیں گے اگر مسلمان اس کی تلاوت کرتا رہے گا تو بہرحال مولانا عباس صاحب نے آپ کے سامنے نیگیٹو کا ذکر کیا اور میں نے تھوڑا سا ذکر کرنا پوزیٹو کا ذکر کیا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیگیٹو اور پوزیٹو کی توفیق عطا فرمائے وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اب انشاءاللہ ذکر ہوگا